رسول اللہ کا لفظ جس طرح حضور کے زمانے استعمال ہوتا تھا ہمارا اس کا ایمان سارے کہہ دو ہمارا ایمان سارے آنکھوں سارا اس سے یہ جھگڑا ختم کی گیا لوگ ہیں ہونا کہ یہ موضوع نہیں گئے میں اپنی دیو بندیاں یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہوں کہ یا رسول اللہ کا لفظ جس طرح حضور کے زمانے استعمال ہوتا تھا ہمارا اس کا ہی ماں ہے کہہ دو ہمارا یہ ہے تو ہمارا اچھا ایمان لال آپ کو اگر یہ ہو لفظ میں کلم شریف ملا دوں گا تو کلمہ اس طرح ہاں۔ اللہ ہاں رسول اللہ درست دیکھو گے سمجھ مت بھی سمجھان دیں لیکن کسی توجہ جو نہیں کرتے جی کھدا پال ہوں نا سبق نہیں پکیں گے کچھ اکثر کھدا توجہ لے کریں گے تو سبق ناچ کر کے لے دیں گے تمہیں بات تو سمجھانی میرے پیارے یا رسول اللہ کے سارا ایمان مان لیکن کلمے چھڑی جب تک حضور کا اس میں گرام نہ ہو کلمہ پورا اگر سچی جھوٹی اگر کلمہ پاک اس حضور کا نام مبارک نہ دے کلمہ پورا کیا ادھورا جہے حضور میں منگو زور نہ لاکو جنہیں دفاع ہاں سڑ گئے تو سنا کیونکہ میرے ان کے ڈیرا غازی خان مظفر گڑھ کے رحیم یار خان علی شاید میٹنگ چاہیے کہ سارا کلمہ زبان نام بچے کا نام ہوا اللہ بخ زبان کے کیا اللہ بخش بچ کا بچوں بکا بکو غلام محمد کے بچے کا نام بولا غلام تھا غلامہ غلامی گاما غلام محمد بنا ہے بچنے بزرگیں یاد نہیں کرو کہ سونا لگ چھوڑ دیں کوئی مختصر نہ سنا سنا رکھ دو کچھ نہیں ہے بچے بنا رکھ دو محمد ہوں تو غلام کو نہیں ان مقدس نہ کا لیکن دیر رکھا کہ مورکر کے ملتان والوں کے شیطان میں جیسے سونے لگنا تھا ممک ممبو کے ممدا کے ممہنگ مرنا ہوں کن ساری شان سے سونا لگ کر سکتے تمہیں کوئی آخر نہیں جنہیں کوئی شیتان پکڑی پائے پکڑی پائے جنہیں کو پکڑی دیا زور نہ آخو کلمے شریف نبی سنے کا نام مبارک محمد جو نام ہے کلمہ پورا کیا پورا پیارے فرشتے کریں لکھواؤ نہ لکھوا پاؤ ویسے یہ جو منگے بھی تو آپ بڑی مہارا کے تین منگا ماں منگا بہن منگا برا منگا پانی منگا ہوا منگا چلتا کا دن ہوا تو چبڑا آ گئے جتی چھوڑ والے موتی کو منگا ماچس مالا لگے سگریٹ کے لاؤن واسطے تو ماچس نہیں بلی ماچس کی بھیڑ کو منگا ان کو زبان کا بھی چل رہی مجھے پتے لیکن میرے پاس سے آئے ہو تو نیندر آرام چھوڑ کے آئے ہو تو پار ہم بچ گئے میں چاہنا چاہنے لال وفا کرا چاہے سجے من جائے فریشتے کرے میری نکھاوا سارے چور نال آنکھوں چارے جڑے نبی جمن والے ہو جو کلمے ایک نبی کا نام مبارک نہ ہوئے کلمہ پورا کیا پورا جوڑنا اتنا ٹھیک کھو جو جڑے نیند رکھنے بیٹھے انہیں بھی نیند رکھ مک بنی کلمے شریف کے اندر نبی کا اسم گرامی نہ ہو نبی کا نام نہ ہو کلمہ پورا کیا ادھورا اذان میں نبی کا نام نہ ہو اذان پوری کی ادھوری نماز میں نبی کا نام نہ ہو نماز پوری کی ادھوری درود شریف میں نبی کا نام نہ ہو درود پورا کے ادھورا نعرہ رسالت میں نبی کا نام نہ ہو نارا پورا کے ادھورا میں یہی چاہتا ہوں اگر نعرہ لگاتے ہیں آپ نعرہ بناتے ہیں خدا والے نعرے میں خدا کا نام ہے مستفا والے نعرے میں مستفا کا نام ہے ذرا کافی تو جو جلد باز ہو تو ذرا خدائی کو مٹھا متعلق والا جو کہیں کرے پرو نہ کپڑے بے سوتے نیندر بیٹھے میں ان کو جگوائے مسئلہ پکا مسئلہ جاگ کر کے جانے ہوں تھی سارے محمدی مسلمان کے راجا رحمتا ہو میں تھی مجھے سوچ کے دسو اگر خدا والے نعرے خدا کا نام نہ ہو گئے موریا کے نعرے تقدیر کے لوگ اگو سن یا اکبر نعرے تقدیر یا اکبر سو نعرہ پورے کے ادھورا اگر خدا والے نعرے میں خدا کا نام نہ ہو نعرہ پورا کے ادھورا مستفا والے نعرے میں مصطفیٰ کا نام نہ ہو نعرہ پورا کے ادھورا بس یہی میری درخواست ہے اگر نعرہ لگاتے ہیں نعرہ بناتے ہیں تو خدا والے نعرے میں خدا کا نام ہے مصطفیٰ والے نعرے میں مستفا کا نام ہو اب آپ مشورہ دیں حضور کا نام ہو کہ نہ ہو زور سے کہو سارے کہو مولوی کہے نعرہ تقریر سارے کہو اللہ کو مولوی کہے نارا رسالت سارے کہو محمد الرسول ساری کائنات کو بتلا دو یہ عیسائی بھی نہیں مرزائی بھی نہیں یہ محمد ہے مرزئی مرزا کاٹیا ان کو رسول مانتے ہیں یا نہیں مانتے زور سے کہو سارے کہو جو نہیں بولے گا وہ مرزاوں کا رشتے دار ہوگا تک ہوگا مرزئی مرزا کا کو نبی اور رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے تو مرزائیوں سے تمہارا کوئی تعلق ہے ساری کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مرزئی دائر اسلام کے خارج ہیں ٹھیک ہے آپ نارے کی میں اگر نبی کا نام نہیں لیں گے کیا پتا چلے گا یہ مرزئی ہیں عیسائی ہیں بہائی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں نعرہ نہ لگاؤ تو نہ لگاؤ اگر نعرہ لگوانا ہے خدا والے نعرے میں خدا کا نام ہے مستفا والے نعرے میں مستفا کا نام ہے اپنا نیند بیچوان حضرت اور اجازت ہے ان کا کو پتہ لگا ہو سکتی کہ تصا پینڈ والے ہو کہنے لگا باقی وہ علیحدہ بات ہے کہ تصا انجے پاس ہو تصا جاگیردار ہو تمہارے پاس سونا چاندی ہے تمہاریاں سوسائٹیاں ہیں سڑکیں ہیں جماعتیں ہیں لیکن میں کیا سنگر چین کے مسئلے کے لحاظ نال تو ہم پہ جانے یہ کچھ کر گیا لے پکی والے نا ہوں کسی سبق نہیں ہوگا کم از کم آج یاد کر جاؤ کہ جب تمہارے آلے مامن میں آل کوئی دستا نہیں ابد الار کون سی آیا ہا یہ اکثر مولوی میرے شاگرد ہیں جہے عربی پڑے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت نال زمین کا ہزار میرا شاگر تو لہٰذا کسی جلسے سے جب جاؤ تو نعرہ لگاؤ کیوں لگاؤ نارا تقریر اللہ صاحب نعرہ نارا کی سالت محمد الرسول کا شاید دوں یہ یاد راسی تم زور نہ رکھو ہوں رحیم یار خان والے تصا بولو تاری محبت جا نہ محمد مستفا نہ تھی کسی جا کا کلمہ پڑھے محمد مستفا کا کلمہ پڑھے رسول رسوا ہے محمد مستفا ہے جا کا نارا مرے سو محمد مستفا کا مرے سو دیا نعرے جا ہوے محمد مستفا ہوے جہے آدمی آ کے محمد مستفا ہوئے ہاتھ کھڑا کرو میں دیکھا کرے کرے آدمی بس نارا نہ مارو ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ سیدھا سیدھے ہو جاؤ ماشاء اللہ بندے خیر سب بڑے اڈا بندے مسلے سن تو ہم یہ لیکن یہ پیار کرے جو دن سے دن کا رائے مل نہ ہے ہاں، ہر پاس ہاتھ کھڑا کی جی ہاں ایک آدمی کی ماں مر گئی ہے کیا کے مول میں کو میری مر گئی ہے کہ کرنا قرآن آئے انہوں میری کے سر کریں قرآن دے انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا جیڑے قرآن پڑھے میں وہ کلمہ شریف سے ضرور شریف پڑھو کہ ایک آدمی آپ چاہتے مراسی کو آپ ڈھول بھی لے آ تو ڈھول پایا چاہتے تھی میری اما کے پیڑے آئے انہیں آتے ہوئے خدا کا بندہ کیا کر رہی انہیں قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں ڈھول پہ بجے ہیں اللہ کا بندہ خدا کے اندر وہاں سے ناراض نہ ہو میرا سمجھ کا دل ہے کہ میری کیا لما فوت ہو گئی ہے جب قرآن کا باغ ہو رہا ماں مری اگو بن کے تم آئی تو جب شادی کے ڈھول بجے ہاتھ گھوم مری اگو مرنگ بتی رہی ہے اس واسطے میں کہ آخری بیمار ہے قرآن تہوار چھوڑا ڈھول بجا چھوڑا پتر میرے وفا نہیں مل چار چنتے چنتے میں رل مل بنا دے زمین مکان کے بننے کڑھائی تین ایمان کا بننا بڑھاؤ تو پاس محمد کی شریعت کا جھنڈا پاؤ وہ کوفے آخے وہ نبی سونے کا نام نہ چھڑا ہے میرا بات کسی دل کے میں نواز نبی کا نام چھڑے تو زور نہ رکھو پیچھے میں ہوں نارا مرونا تو سرد نے میں آپ کا نارا تقدیر تو تھا آپ کو اللہ اکبر میں آپ کا نارا رسالت سارے آپ کو محمد رسول اللہ ساری کہنا آپ کو پتہ چلتی ہے مرگئی بھی نہیں کہ عیسائی بھی نہیں کہ پہائی بھی نہیں ہے محمدی بھی ہے جو کے نام نا پہلے ہاں پردے کے نہیں چل رہا باقی پترے کسان گرا ہو زمین کے بولنے کا میں سامنا ساری کائنات بولگی کے پیر شاہ نو چھوڑ کے محمد مستفا کے گھر سے آ گئے اللہ کرے شرا جی دے موئے پاک محمد کا دامن کے نام نہ چھوٹے رات دے مرا دو والا ہاں سردا بھی دے سردا کسی نارا میں مرے گا تو چھک آتے جو گٹکا نارائ تکبیر میرے کتے پائیں گے جی نیند نہ اکھڑے تو پہلے لارے مارن گا کیا صحابہ کا تعلیفہ کریں گے صحابہ لارے مرے گی ہم لوگوں کے قلعے کے ٹھکانے کو شکاف کر دیں گے ہاں نارا چھپ کے مارو گرتا ارے نارے تقدیر یہ خبر ہے درست خطرہ اب جو پکڑوں بچے ہو کیا کہ میں ایسا پکاؤ محمد مستفا ہوں میرا پیارا تو آپ فیصلے کریں لوگوں کی محبت کیا نالے ساری محبت محمد مستفا یہ تصا فیصلہ کرو تصا جان والے ہو محمد مصطفیٰ والے ہو اور نعرے بھی کہ کیا تھے محمد مصطفیٰ سے اللہ کرے خلا کرے مولوی سے نہیں پکے مولوی تو ان سے ایسے ٹائم نہیں کرے مولوی سم کئی بھی چل رہے تو سمجھنا چاہیے بات میں اچھا اچھا تو ہوں بات کے نہ کروں کیا انتخاب میں میں وہ چھیکری جو قبرستان تقریر کا تو لاکھوں کو پیسہ کر رہا ہے

جی گھر والوں کی حالت نازک ہوں ہے جو مریض کی حالت جو نازک ہے کھانا پینا برا بھائی چھوٹ چار دن کو بخے پیار سے بندہ بڑے بڑے فوٹ ہو گیا ان کی سلانی اس کی ماں ساری رات رو جانا کہ روا کہ رو جانا شوق پتا چلا مولوی صاحب سوت ہو گئے خان صاحب چودھری صاحب افسر صاحب پیر صاحب پہنچی گئے گنانیا کیا جلدی کرو تو ناشتہ کا پکاؤ تو بنی مت مطلب چاہ بنیا سب کا اچھی گنانی ناشتے کر کار گھرو روانی تھی پہلی گنانی جو دروازے داخل تھی سو چیخ ماری تو اور موری صاحب والا کے بعد کرنا ہوں چودھری صاحب والا کرنی ہوں مزہ کار کیا میرے ہوں وہ میں گھر جا کر لانا سکھیں گے مجھے نیچے دعا تم جہاں تک ملامت لگ ہوتا پہ ہم گھر آ ملامت تھی تھی کہ نہ نہ زور دیکھو نہیں روئے تو ملامت جی روئے تو تر چار بیمار بمار پوچھا پہچان سوجا کھانا پینا ختم ہوا مریض کی حالت ساری رات لاز روزے دماغ کا پانی گئے ہنجو ختم تھی گئے کسان سے ایک مقابلہ کر سکتے جو نہیں روئیں روئیں تو تو ملامت جو گے برداشت نہیں کر سکتا جو کرایہ چار میں دعا کہ سب کا اچھی جنان لیے آئی تھی تو پورا تھے دفعہ گھومنا ہو گیا تو چلو ہمت کریں کرنٹا لیکن ان ایک جگہ نہیں آئی

ہوں میں خرید دا حال ہے انہیں مظلوم کرانے والا میں تو وہ ایک بتا تھا فجر کو سامنے نمے نوے لکھ رہا کسی نے تو میں تابل کرے نا میرا چوری تو تھی قسمت نال تقریب میں جا کر روز تقریر آج اس واسطے میں اکثر کٹوا دینا جو تقریب تین کو چیزیں رات میں آرام کر لینا وقت ان کو تقریر ہو میرے سن کا تقاضا ہے کہ اگر پہلی پہلی تقریر جو ہوئے رہے ہیں آپ میں چھٹا کیا ہوں کوئی جگہ ڈال گئی لیکن بڑے آج کا ہاتھ رہے گا میں تو آپ نہیں ان کو پہلے سمان دے رہے نہ پیچھے سمان وفادار نہ جی تصا وفادار ہو کہ جی اور آنڈا رانی یعنی وفادار ہوں گے بندہ جو پڑے تو تصا کو پتہ ہے آدمی جو مر گئے پیچھے آئے تولے تولے بن کے کئی ان کی بنانی نہ ہوئے نہ پائیں جا ہر ایکسیڈنٹ آپ پائے وہ ٹولے ٹولے بنا دے کم کرنا کسی کا بھی یہ ہے اچھا ملک کے مر گئے چودھری کے مر گئے موری سے مر گئے کہ زمانے میں بھی نوجوان خبر کر کے پڑھنی انہیں روزہ دیا ہے مجھے بھی چل سکتی جو کار جی میں تو فائدہ دیکھو بات سنگے سنگے کہہ گیا اچھا مولوی ہند بہت بھی بڑی ماں میرے پاس سارے لال مار والے بڑی مان گل کا پیڑ کر رہے کئی پیڑے لکھے بھی آدمی مجھے کیس کر رہے پیچھے بھی آدمی کو بندہ اس میں مر کر پیچھے بلے میں رہے بلے میں رہے بلے میں رہے شاید کوئی نہیں تھا پیچھے میں ایسے سنے بھی نہیں ہم تو تقریر کرا ہی کرنا ہوتا ہے وہاں کو تک نہیں کرنا جڑا بندہ یہ گالا جو پہنچی میں جو جان جانتا ہوں میرے خواب کیا نہیں تھے میرے شیطان کو پتا ہو میں سر سے قرآن رکھنا اور پن سر سے قرآن رکھے اپنی باتیں پاکستان میں تو تب ہے میرا ہوں گا میں یہ ملنگ مر گئے ہوں تو چلنا تو نہ مر گئے وہ بندے کو نہ گئے آخری انتظام کی سب یہ جنہیں جھوٹی رپورٹ کی تھی انہیں کیا میں سکتا کا جو کرتا ہے ورنہ تو فساد کا دروازہ کیوں رہتی سنی سننا ہم سن سنی سننا ہم سن آئے کے لیے فساد ہوتی کہ جنہیں تکلیف کاری میں بننے دماغ کے فیصلے میں ایک روپ کر دوں گا جو بھی حکومت ہے تقریب والی اخرارت کرے سن کی رات ہو تو حکومت پاکستان ہم آپ کے کلوائے والے کو سفر کر ڈالے پکڑ کے چوک کے اندر رہے ہفتے کے اندر گل ڈال ڈالے سب کے پاس کی اصل اچھا، ملک تمام ہو گئے ہوگے تو نہ گئے جو لالا تھے تقریب کار کے سینے میں گولی ہونے کہ نہ ہوئے دھماکے کر والے تفتحدار کی آنند کے نام تقریب کار کو گولی نال اڑا دین کہ نہ اڑا دین زور نہ رکھو اللہ کا بندی ہے مرنے اور اللہ کی عدالت دے تو کیا جواب بن جائے تو اللہ آرام سے ان کو بنانے والی کار جو تیرے تیرے بننا پھر بنانے ایسا چاہیے بول کہ کلام کی مدد انہوں نے کیسے بنی تھی

نواز کے پیسے نہیں کوئی غلط بات کی ہوتا آپ سیاح اور آپ نے کمی کم ہے آخا بات کے باہر کے بعد گارے وہ جو تری سال کی کوئی جو پیوں کے مطلب کوئی نہیں سکے گا جو ہر تک پیوں کے مطلب سیکھے جاتا پائیں پیچھوں میں ایسے تین گل ہے بھائی آپ کے جان اور آپ کے پوچھا کو چھوٹا دے کر کے پڑھنے

یہ یاد رکھوں گے تو سی کے مارو نئے تقبیر یہ خبر تو کرے رخ کیا کرے اگلے کا فکر میں یہ ساری زبان سے کہہ رہے تھے سرکار بار تو سر پھر مجھے کیا آگے بٹے میں تو سارا ہاں میں کروں کچھ نہ آگا کہ ہوشیار کی میں نے منصبوں کا رابطہ تھا من نبیوں کا نبی تیرا قوم میں سوال ہو گئے رب تیرا قوم جوڑنا راتی رام بلا اللہ سارے آنکھوں رب میرا زور نہ رکھو سارے آخو دوسرا سوال ہوتی من نبیوں کا نبی تیرا قوم رسول تیرا قوم زور نہ رکھا ہے محمد الرسول اللہ سارے آنکھوں کا محمد الرسول اللہ کہ یہ پوچھنا اٹھن میں اہستہ اہستہ تو فریش سے بس میں آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو سبق پکڑ نہیں ہو سبق کو انداز کا رقم چھوڑنا لاکھ رام میرا اللہ نبی رسول کا رقم چھوڑنا لاکھ محمد رسول یہ یاد رکھی نا سبق چھوڑنا لاکھ تو اچھا چھوڑنا لاکھ تو بس کے لیے میں جواب دوں نارائ تکبیر نارائ رسالہ صدیق عدالت فاروق سخاوت رہے سندور ہے حیدر کرار شہادت حمزہ حسین سب معاویہ کرامت اولیاء محمد محمدی کستور قرآن پاکستان نہ میرا سب دقت ملے کی میرا لکھو میرے تو نہیں پک ماروں گا نہ مارن تو نہ مارن میرا خطرہ کوئی نہیں اگر نعرہ لگاؤ خدا والے نارے خدا کا نہ ہوئے مستفا والے نارے مستفا کا نہ ہوئے کسی لگا دو نبی کا نا چھوڑ تو نہ دے سو جی وا کریں گے نبی کا نام یاد رکھے پے دو ہاتھ کھڑا کرو بڑا بڑا شک بڑا دقت وہ ایک سوال کا جواب آئے ایک کسی دوست نے اگر ٹائم تھا سوال رکا ایک سوال کھی گئے ان شاء اللہ ایک سوال کا جواب گئے تو سمجھو گھنٹے گھنٹے میں سوال پورا کروں گا انہیں اس کے لوگ ہے کہ میرا آرٹ لیا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پتی والے دوست لکھے اگر نبی پاس کا بیٹا کتنی ہے یہ مسئلہ زمین کے تمام علماء سے میں تسلیم کروا چکا ہوں کہ پیغمبر کی اپنی بیٹیاں چار یہ سب پیارے دوست لکھ رہے ہیں کہ وہ کس بیوی سے پیدا ہوئی تھی حضور کی شہزادیاں چار تھی ان چاروں کے بعد جناب محمد مصطفیٰ تھے ان کی ماں سیدہ خدیجت القبرا یہ مسئلہ یاد رکھ لو اور اس کا میں ذمہ دار ہو زمین کا کوئی عالم اس مسئلے کی تردید نہیں کر سکتا زمین پر موجود نہیں ہے نہ ارگستان میں تردید کرنے والا ہے نہ کوئی ایران میں ہے نہ ہندوستان میں ہے باقی میں جو کہتا ہوں کہ حضور کی بیٹیاں چار سے کس نے کہا ہے نبی کا فیصلہ ہے جناب امام الانبیاء محمد کے نے فرمایا میری کے اندر علی نے فرمایا امام محمد کا کر کے موت پر فرمان میں آیا امام جعفر صادق نے بتلایا ایران کی کتابوں میں آیا کہ پانچ پیغمبر کی بیٹیاں چار تھیں چاروں کے بعد جناب محمد مقتبا تھے ان کی ماں بھی خقید وقت تھی زمین پر تقریب کرنے والا آدمی نہیں ہے خدا کے آسمان کے نیچے کوئی کتاب نہیں ہے خدا کی ساری پر زمین پر کوئی نہیں ہے ایک مطلب نہیں ایک کتاب نہیں جو میرے مسئلے کی ترتیب کر سکے ہم کام کی بات کریں یہ زمین جس قرآن مجید کو خود اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں ہی اس کا اتارنے والا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ درس قرآن کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے ایمان اور عقیدے درست ہوئے اگر یہ اللہ کا قرآن کھول کر نہ بیٹھتے کوئی اور کسے کہانیوں کی کتاب ہوتی جیسا کہ آج کل کا رواج ہے بڑی بڑی مسجدیں ہیں بڑے بڑے علامہ نام کے لوگ ان میں موجود ہیں اور بڑی لے میں بڑی سر میں بڑی آواز میں ایک ایسا قصہ سنا دیں گے ایک پڑھا لکھا آدمی جب یہ سوچے گا کہ یہ قصہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان سے رابطہ کرے گا کہ حضرت آپ تو علامہ صاحب ہیں ہمیں بتائیں یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ کہیں گے جی چھوڑے یہ نہ پوچھا کرے کہاں لکھا ہوا ہے واقعہ تو دلچسپ تھا وہ کہتے ہیں جی واقعہ تو بڑا مزیدار تھا لیکن حوالہ ہم سے نہ پوچھے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں ہم اپنے سامعین کو صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ بیدار رہا کریں اگر کوئی عالم دین کہیں سے کوئی غلط حوالہ بیان کرے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں مولانا یہ جو حدیث آپ نے بیان کی یہ جو روایت آپ نے بیان کی یہ جو واقعہ اور قصہ اور کہانی آپ نے بیان کیا ذرا اس میں کتاب کا حوالہ دے دیں ہمیں بھی پتہ چل جائے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے ہم اپنے سامعین کو بیدار رکھتے ہیں اور یہ اللہ کا قرآن کھول کر جب کوئی عالم دین بیٹھے گا اس کے سامعین بیدار ہوں گے وہ فوراً اللہ کے قرآن کی آیت پڑے گا اللہ کے قرآن کی جہاں آیت پڑی جائے سارے قصے کہانیاں ختم ہو جاتے ہیں کوئی روایت اس کے مقابلے میں روایت نہیں رہتی کوئی واقعہ اس کے مقابلے میں واقعہ نہیں رہتا کہ رب نے قرآن میں جب کہہ دیا تو قرآن سے سچی کتاب دنیا میں کوئی نہیں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب آئے گی کوئی بھی روایت آئے گی ہم اس کو ماننے کے لیے سننے کے لیے کتن تیار ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر ایک عام آدمی بھی اگر کسی عالم دین سے سمجھنے کے لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے اگر بیٹھ جائے تو وہ آدمی دین سے اور بد عقیدگی سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا اس کا ایمان اور عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مشرقین مکہ نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور مشرقین مکہ اپنے بڑے جو ان کے سردار تھے لوگوں سے ایک بات کہا کرتے تھے کہتے تھے بھائی بات سنو یہ قرآن نہ سنو کیا کہتے تھے قرآن نہ سنو اور اگر کہیں سننے کا موقع مل جائے تو ایسی کاروائی کرو ایسا معاملہ کرو کہ بات گڑبڑ میں پڑ جائے جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے تاکہ وہ قرآن کی کوئی بات سمجھ ہی نہ سکے وجہ یہ تھی کہ اگر قرآن کی بات کسی کی سمجھ میں آئی قرآن کسی نے صحیح طرح سے سن لیا تو پھر وہ مشرق نہیں رہے گا پھر وہ بدتی نہیں رہے گا پھر وہ غلط عقیدے والا نہیں رہے گا اسی لیے مشرقین مکہ کے جو سردار اپنے سامعین سے ایک بات کہا کرتے جس کو اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں بھی نقل کیا فرمایا یا کافار ہو تسمعوا لهذا القرآن والغو وی کہنے لگے کافر ایک دوسرے سے بات چیت میں کہنے لگے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن یہ قرآن نہ سننا یہ قرآن اگر تم سنو گے تو تمہارے ایمان اور عقیدے بدل جائیں گے تم لات اور منات اور حبل کے پجاری ہو اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ اللہ

اللهم صل على محمد محمد وعلى وعلى آل آل اللہ ہندام ہمارمدا آر ہم دے وبار سل اللہ بابار الرجيم الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محمد عبد من خاهم خدا

اللہ و اللہ گا کرا اس ارد کو بیان کرنے کی توسیع کرا فرمائے آپ حضرات کو مسائل حق کا سمجھنے کی توفیق کرا ہے وقت کافی گزر چکا ہے آپ حضرات کا کبھی تقاضا تو یہ ہوگا کہ آپ آرام کریں قرآن مجید میں بھی ہے کہ رب العزت نے فرمایا و دال لیلا ساکنم یہ رات جو ہے سکون اور آرام کے لیے ہے تو آپ حضرات اس وقت ذرا توجہ سے دیکھیں مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں میرا بھی کبھی کرایا یہ ہے کہ میں بھی جا کر آرام کروں پھر دن کو تقریر بھی ہے حضرات بھی وہ وقت عنایت فرماتے ہیں جس وقت اکثر حضرات پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ مسائل کے سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہ ترقیاں بھی دیتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ہر تقریب میں پاس کرم کی مقدر تعلیم سے مسائل آکام کام بیان کروں جلسہ خالص دین مذہبی تبلیغی صلاحی تعلیمی ہے جس کی کے بہار رضا اندازی ہے میری کدائی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات بچوں کو قرآن پڑھائیں بیماری کا اصلی علاج قرآن مقدس کی مقدس تعلیم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتحاد کو قائم رکھیں یہ انتظار فرقہ بندی گروہ بندی مستقل اللہ کا عذاب ہے رب العزت قرآن مقدس نے فرمایا جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں پھنس دیتا ہوں تیسرا لا فرمایا اور جلدی سکوں سیا تمہارے گروہ گرو پھرتے پھرتے جماتے جماتے کونے کونے بن جائیں گے یہ پتھر کا مستقل اللہ کا آزاد ہے آپ حضرات نعرے لگاتے ہیں زندہ باد میں اس نعرے سے خوش نہیں ہوتا اس نعرے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کی اس مسئلے پر نظام ہوں کہ علماء ماؤ نے تین نے لکھا ہے موت حیات سے بہتر ہے یہ مسئلہ شاید آپ حضرات کا سنا دیا نہیں ہوگا حالات میں کوئی خوبی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حاکم پریشان پبلک پریشان امیر پریشان غریب پریشان مرد پریشان عورتیں پریشان ملک میں دھماکے ہیں تقریب کاری ہے کہیں اغوا ہے ظلم ہے ستم ہے تشدد ہے گھر گھر میں بند ہے کتنا فساد ہے بد گناد ہے میں کعبہ جہاں انسان تو انسان رہے حیوان کو مارنے کی اجازت نہیں حتہ سے کعبہ سے خاص کی بھی حفاظت کرنی ہے وہاں ایرانی حجاج نے خبروں سے لوگوں کو تباہ کیا جس حرم میں لوگ تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں توبہ استفار کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں ایرانی مظاہرے کر رہے ہیں خرجاد پر خنجر چلا رہے ہیں ان کا دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ ہم سعودی حکومت کو بدلا لیں گے خوشی کائنات کا کوئی فرقہ کوئی جماعت کوئی گروہ وہاں نہ مظاہرہ کرتے ہیں وہاں کسی جماعت کا جلوس ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں حجاب وہاں تباہ کر رہے ہیں دن رات طواف میں حجوم ہے نوافل کر رہے ہیں پیدا اختار کر رہے ہیں لیکن دنیا وہاں مظاہرے کر رہے ہیں نہ لوگ مظاہرے کے لیے وہاں جاتے ہیں انہیں آپ کو سوچیں ان کے جلوس کی کیا حال ہے کیا حالت ہے حرم نے جلوس کیوں نکالا دیا یہاں پاکستان میں ان کے جلوس کیوں ہوتے ہیں زمین کا کوئی تعلیم یافتہ مجھے سمجھائے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں یہ اچرا محرم میں جو جلوس ہیں کیا کیا کتابوں میں ان کی تربیت ثابت ہے یہ واجب ہیں کسی نام کی سنت ہے اگر زمین کا کوئی تعلیم یافتہ دنیا کی موت پر کتاب سے ثابت کر دے یہ تازی تبور کے جنوب شیعہ مذہب میں ہارا ہے واجب ہے کسی امام کی سنت ہے جب حکومت پاکستان مجھے سکتا ہے طلب کا بھی اللہ کا قرآن گواہ ہے میرا پورن بات ہے اور پھر آپ سوچیں ہاتھ میں پبلک کے میں چاہتا ہوں کہ ملک میں اتحاد ہو یادت ہو یکجہتی ہو محبت و پیار ہو اقوت ہو حیا بندی ہو ہر گھر میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم کا راج ہو حکومت پاکستان وہی نظام چلائے جو پاک پیغمبر نافذ فرما گئے ہم کے راستہ کا مثالی دور دیکھنا چاہتے ہیں میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ وہ کام کرتے ہیں لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو کس قانون قانون کو ہم نافذ کریں سنی کچھ کہتا ہے شیعہ کچھ کہتا ہے میں زیادہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے حکام وہی نظام نافذ کرے جو پانچ پیغمبر نافذ فرما دے بس یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے میں کیونکہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پیغمبر کی مقدس تعلیم کا نظام آئے ہر آدمی رحمت اللہ عالمین کی سنت کا پرتم اٹھائے گھر میں رحمت اللہ عالمین کی مقدس تعلیم کو اپنائے کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ پاک پیغمبر کی سنت کا راج ہو یا سے کہیں گے ڈیلی مریں گے نارائن مریں گے کہ آگی ضروری تو آپ کو کچھ چلوں گے بھی مدد کرتے اگر کیا سے آگے ہا تو چالیس سال ہو گئے مطلب کل میں کا نظام نہیں آیا نارا لگا پاکستان کا مطلب تھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ چالیس برس ہو گئے آج تک میں کا نظام نہیں آیا کیا بات مسلمانوں سوچو غیر فکر کرو میری درخواست تو یہ ہے کہ سارے لوگ بھائی بھائی بن کے آپ پیغمبر کے دروازے پر آؤ سارے فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ رحمت العالمین کے ہر فرمان پر گردن چکاؤ باقی یہ زندہ باد اس نعرے کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی میں کوئی پیدا نہیں بغیر اس کے انسان تاخیر کر کے لیے بس ایک فائدہ ہے کہ آخرت کے لیے کمائے آخرت کر کے سبل بنائے ورنہ حیات میں کوئی فائدہ نہیں حیات میں موت بہتر ہے موت انسان کو وطن اصلی پہنچاتی ہے موت انسان کو بہش میں داخل کراتی ہے اگر موت نہ تو بہش کا داخلہ کیسے ہوگا میں تو پہلے زندہ اعتراف ہو قابلیت کمال کا اعتراف ہے لیکن جڑا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ پن نہیں آنا کسی بھی مجھے امن نالا سے پہنچی زندہ بار جیوے جیوے جیوے جیوے جن یعنی سارے مر کے بڑی طاقت تھی وہ میں سائن کا چڑھا میں کچھ یہ سب سے موت نہ دے تو بڑی جگہ کس طرح ہو کسی آپ کو تو صحیح سارے گیری کے ان کو تک نہیں پہنچ لیکن لائی ان کی ہے جو کچھ کھل رہ جاوے بہت کی سنٹ کے سوا بہت کا داخلہ تو نہیں ہونا اگر کچھ میرے خیر خاص ہو ہم درد ہو کچھ میرے دعا کرو کہ پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم کے فیصلے جان کر دیں کر دیں کلمہ صحابت سے میرا خاتمہ ہو جاوے اللہ بھی بر تعالیٰ کچھ میں سرخرو ہو جاؤں تو کسی حضرات پوری بنیادی بات بھی سن لو کہ اصل سے کار کر واقع آئے ہیں ایک سدا وقت میں آج دی کہ میری درخواست دے دے کہ جس کو رب نے ان سے ہوگی اس کا خیال فرماؤ اللہ کے دین کا پرچم اٹھاؤ ہر حال لمحہ دور کی محنت کی طرح ہو موت کے بعد تمہارے واسطے بدی کے دروازے کھلے ہیں کچھ حضرات اسے رہن کا پروگرام نہ بڑھاؤ اللہ کے دین واسطے محنت کرو کہ لال نالے ہو کہ ملک جنگل جڑے دھماکے ہو رہے ہیں تخلیقائی ہو رہی ہے اس لیے دن واقعی کی کوشش کرو یہ مستقل اللہ کا آپ پہلے معلومات ہو ہوگی جو سیکھنے کا دروازہ کھول گئے جن حکومت آتی انہیں ہو گئے غریب لوگوں کو پتا چل گئے کہ ملک کے نظام درہم برہم کرنے واسطے یہ ایک راستہ ہے تو کسی حضرات میں سمجھتا کہ دین والے لوگ ہو اللہ کے دین واسطے محنت کرواؤ تو لال پیغمبر سم سادہ سن جاؤ رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم المسلم سانی ہی وجہ جاتی مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے مسلمان رہے جس کے ہاتھ سے مسلمان معبول رہے جو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے پانچ پیغمبر کے فرمان کے مطابق مومن نہیں یہ کی حدیث ہے جناب سلام والے حمل قدم نے برمایا لا جو میرے آگوں کم آتا جامنا چار ہوں باقا ہوں اس میں تک تم میں سے کوئی بول نہیں ہو سرکار جب تک ان سے پڑوسی ان کی تکلیف سے معقوب نہ ہوں جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مومن نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میرے مسلم حرام مسلمان سرکار بتا دوسرے مسلمان بھائی پر حرام ہے اس کی جسم اور جان حرام اس کی عزت حرام اس کا مال حرام مومن مسلمان سارے سے سارے ایک جسم اور جان کی طرح ہیں میرے پیارے عزیزوں اسلام سلامتی سے ہے ایمان امن سے ہے انسان اس سے ہے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہمدردی ہو ہم ہو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ملک میں امن ہو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مصر میں ملک میں سلامتی ہو آپ حضرات ان دنیا کی باتوں کی طرف توجہ کریں اگر ملک میں یہ کھانا جلدی رہی یہ دھماکے رہے تقریب کاری رہی ملک نہیں رہے گا اگر ملک نہ ہو تو ہم کہاں رہیں گے آج بات سننے کے لیے تو آئے لیکن یہ بنیادی باتیں میں سبھی کا جواب بھی ہی دوں گا اگر آپ بیٹھ سکیں گے لیکن یہ اسلام کے بنیادی مسائل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں غمخار ہوں محبت پیار ہو غمخاری ہو عرف ہو ہمدردی بھی ہو مسلمان جب میدان جنگ میں زخمی ہو گئے ایک زخمی سے آواز آئی مجھے پیاس ہے دوسرے سے آواز آئی تیسرے چوتھے ساتویں آدمی سے آواز آئی ایک مسلمان دوڑ کے دیا پانی کی مچھ بھر کے لایا جب ایک زخمی کے پاس آیا اس نے کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت مجھ سے زیادہ نہ رہے اس کے پاس دیا اس نے کہا اس کو پلاؤ اس کے پاس کیا اس نے کہا اس کو پلاؤ آخری آدمی کے پاس کیا جب آخری کے پاس کیا اس نے کہا جس نے پہلے پانی مانگا تھا اس کو پلاؤ جب اس کے پاس آیا وہ ختم تھا دوسرے کے پاس گیا وہ ختم تھا آدمی کیا سے شہید ہو گئے ایک دوسرے کی ہمدردی میں پانی نہیں تھی سارے زور سے سب کہ یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے زور سے بتاؤ سارے آدمی جو کر رہے گا یہ جذبہ موجود ہے حضرت ابو طلحہ مسافر کو اپنے مکان پر لائے گھر والوں سے دریافت فرمایا کھانا ہے گھر والی نے بتایا آٹا تھوڑا تھا بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے تیرے میرے لیے روٹی آج نہیں ہے تو حضرت کے ابھی فرماتے ہیں کہ بچوں کو کھلا دو یہ کھانا میں مسافروں کو کھلانا چاہتا ہوں خدا جانے وہ کہاں پہ آئے ہیں بہت پیغمبر کی سنت ہے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو آ کر سڑا کو دکھا دینا تاکہ اندھیرے میں میں ان کے ساتھ بیٹھا رہوں رکنے جو میں جو کھانے ہیں وہ سارے کھا جائیں خدا جانے کے کہاں سے مسلمانوں یہ مانگ سے بترائے یہ جذبہ ہے سے کہو سارے کہو اسے دارے دار دیکھنے کی ضرورت میں میری طرف دیکھا امام سے کہو کہ یہ جذبہ ہمارے اندر ہے یہ ہمدردی ہے اسلام کا تقاضا در ہے پانچ پیغمبر کے فرمان کے مطابق جس نے دوسرے بھائی کے ہمدردی نہیں اس کی عزت آبرو کا خیال نہیں کرتا پانچ پیغمبر نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے